نحمده و نسلی رسوله الكریم اما بعدو فاؤزب باللہ من الشیطان الرجیم شرح لی صدری و یسرلی عمری وحل من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولاۃسر من بالخیر سبق نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو بہتر سے ایک سو چھہتر صورت البقرہ لیسن نمبر 21 آیت نمبر 172 176 ٹو البکرہ پہلے لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں ان آیات کا یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو کھلو تم سب کھاؤ من تیجیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے دی ہیں تم کو وشکرو اور تم سب شکر ادا کرو للہ اللہ کا ان کن تم اگر ہو تم سب ای ہو اسی کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ان بے شک ہر رما اس نے حرام کر دیا ہے علیکم تم پر المیتہ مردار ودما اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا بھی وما اور جو اوہ پکارا گیا ہو بھی اس پر لغیر اللہ ہی نام غیر اللہ کا فمن پس جو اس طرح مجبور کیا جائے غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو ولا اور نہ آدن حد سے تجاوز کرنے والا فلا اس تو کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے ان الزینہ بے شک جو یک تمونا سب چھپاتے ہیں ماں اسے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے من الکتابی بھی اپنی کتاب میں سے ویش ترونا اور وہ سب لیتے ہیں بھی ہی اس کے بدلے میں سمنن قلیلا تھوڑی قیمت الا ما یا کھلونا وہ لوگ نہیں وہ سب بھرتے فی بتونہم اپنے پیٹوں میں النار مگر آگ ولا الله اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یوزکی اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک ناک یہی لوگ ہیں الذی نشترو جن سب نے مول لیا یعنی خرید لیا الدلالتا گمراہی کو بالخدا ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ مغفرت کے بدلے فما تو کس قدر اسبرہم وہ صبر کرنے والے ہیں النار آگ پر ذالکہ یہ بھی انّا اس وجہ سے ہے کہ اللہ اللہ نے نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق کی حق کے ساتھ و ان الزین نقط اور بے شک وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا فل کتابی کتاب میں لفی شاکم بعید یقیناً وہ جا پہنچے ہیں بدبختی میں بہت دور بس جی اور یہاں دوبارہ ریمائنڈ کروں گی کہ ترجمہ یاد کرنا نہ بھولیں جتنا ترجمہ آپ یاد کریں گے اتنی آپ کو تفسیر بھی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ترجمے کا فائدہ کوئی نہیں یہ تو لکھا ہوا مل جائے گا لیکن نہیں ترجمہ ہی وہ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ فوکس بھی رکھتا ہے اور باقی چیزوں کو بھی لے گا چلیے تھوڑے سے لفظ دیکھتے ہیں بلکہ آپ بھی ساتھ دیکھا کریں اور کچھ لفظ جو بولے جاتے ہیں اس سے الگ سے لفظ بھی اپنے لیے ڈھونڈا کریں تاکہ آپ کو بھی شرح صدر حاصل ہو یہاں اگر ہم دیکھیں تو کلو کا لفظ آیا ہے کل عقل عقل کھانے کو کہتے ہیں عقل نہیں آئین سے نہیں حمزہ سے آ کالا حمزہ کافلام ٹھیک ہے تو کلو کھاؤ اردو میں بولتے ہیں عقل و شرب عقل کہتے ہیں کھانے کی چیزیں شرب کہتے ہیں پینے کی چیزوں کو پھر اسی طرح دیکھیے معقولات یہ جو کبھی کوک کے کینز یا بڑی باٹلز ہوتی ہیں نا سعودی عرب میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے معقول معقولات یعنی کھانے کی چیزیں بیسیکلی یا جیسے وہ جگہیں ہوٹلز ہیں جہاں سے کھانا ملتا ہے تو وہاں بھی اس سے ملتے جلتے لفظ آپ کو ملیں گے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حلال کا لفظ اردو میں بہت ہی عام ہے حلام لام سے پھر طیبہ مال طیب طیبات طیب و طاہر طیبہ نام بھی ہوتا ہے پاکیزہ کے معنوں میں طیب بھی خوشبو کو کہتے ہیں توئے یا با سے پھر تت طبیو کے لفظ میں آپ دیکھیے طبیعہ کا لفظ چھپا ہوا ہے تاب آئین اتباع اتباع سنت تابع کہتے ہیں جو اتباع کرنے والا ہے متبع یہ بھی لفظ آتا ہے تو طبیعہ پیچھے پیچھے جانا خطوات کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے جو اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے دیکھیے خا تو اس کا روٹ ہے خطوطن کی واحد ہے یہ یعنی یہ جمع ہے خطوطن کی خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے بیچ کا فاصلہ تصور میں لائیں جب آپ چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا اٹھاتے ہیں نا اب پہلا پیچھے ہوتا ہے تو دوسرا اس سے آگے رکھتے ہیں نا تو یہ جو پہلے قدم کے اور دوسرے کے درمیان کا فاصلہ ہے نا اس کو خطبہ کہتے ہیں عربی میں اسی سے پھر ہمارا واکنگ ڈسٹینس بنتا ہے نا جب ہم واک کرتے ہیں تو خطوات شیطان شیطان کے قدموں پہ یہ کیا قدم ہے اس کو انشاءاللہ بھی تفسیر میں ہم دیکھیں گے لیکن اس سے مراد جہاں بظاہر دیکھا جائے تو قدم ہی مراد ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ادو عداوت عدال دین دین کے دشمن ادو یہ پیچھے ہم دے بھاگنے کا معنی ہوتا ہے آئین دال وہ کہتے ہیں بھاگنے کو تو دشمن کو ادو کیوں کہتے ہیں کیونکہ انسان دشمن سے دور بھاگتا ہے مبین کے لفظ میں بین کا لفظ چھپا ہوا ہے با یا نون مبینہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بات تو بین ہے یہ تو دلیل دلیل بین ہے یعنی روشن دلیل ہے کس کا بیان ہے آج تو وہ بیان کیا ہے واضح ہوتا ہے نا سمجھ آتی ہے نا باتیں جو درس میں ہوتی ہیں یا بیان میں ہوتی ہیں تو وہ سارے اس کے اندر معنی آ گئے پھر اس کے بعد دیکھیے یا مروکم امر سے حمزہ میم را آپ نے کبھی لفظ ہے فلاں کو اس جگہ معمور کر دیا گیا تو معمور یعنی اس کو وہاں پہ اسائن کر دیا گیا عمارت عین سے نہیں وہ عمارت ہوتی ہے عمارت کا کسی کون عمارت کا مستحق کون ہے امیر چلے یہ دیکھ لیں امیر لشکر عامر ڈکٹیٹر کو کہتے ہیں اردو میں جو اپنا حکم چلاتا ہے اسی سے بھی یہ لفظ آتا ہے پھر آگے دیکھیے فوکشا کا لفظ تو عام ہے سو کا لفظ بھی عام ہے علماء سو برے عالم عام عال سیجیہ تو سیجیہ اور سو ایک ہی چیز ہے فخشا فحاشی فخش ناول فخش کہانیاں لفظ بولا جاتا ہے اردو میں تقولو قول قیل تالمون علم علماء معلوم ہے یہ بات یہ سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں پھر آگے دیکھیں نت طبعہ میں وہی لفظ ہے جو پیچھے تت میں تھا تاب آئین الفعینہ کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے اردو میں مشکل ہے الفا کہتے ہیں پانے کو حمزہ لامفا اچھا ہزار کو بھی الف ہی کہتے ہیں آگ پیچھے پڑھ چکے نا بہم الوف تو الفا پانا اس نے پایا کس کو پایا اور یہ لفظ آپ کو بس یاد کرنا پڑے گا اس سے ملتا جلتا اردو میں کچھ نہیں ویسے تو اور لفظ ہوتے ہیں الفت معلوف لیکن یہاں آپ کو تھوڑا سا اس لفظ پہ محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی بعد میں یہ تدون کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے ہادی مختت اللہ کے نبی کو کہتے ہیں ہادی برحق ین اقو کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے یہ اردو میں نہیں بولا جاتا نا عقاء اس کا روٹ ہے نون عین قاف چلانا پکارنا یعنی جیسے جانوروں کو بلانے کے لیے آوازیں نکالی جاتی ہیں نا مجھ سے انہی میں سے کوئی ایسی بات ہے پھر دیکھیے ندا کا لفظ ہم ایک اخبار کا یا رسالے کا نام بھی جانتے ہیں ندا اسلام ندا کہتے ہیں آواز کو ندائے جہاد منادی نادا یونادی عربی میں نادیا کہتے ہیں کلب کو پارٹی کو تو جو کلبس ہوتے ہیں ندا نادے وہاں بھی آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں نا تو نادی بھی ہے اور پیچھے تیسرے بارے میں یہ لفظ بھی آتا ہے نا فل ید او نادیا بس چاہیے کہ بلائے پھر اپنی جماعت کو اپنے گروہ کو تو یہ سب کے اندر پکار چلانے کا معنی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے آپ کو لفظ جو اردو سے تھوڑا سا ریلیٹ کر سمن بکمن امیون کو یاد کرنے کا طریقہ شاید پیچھے بتایا تھا میں نے سم کو سننے سے سوچ لیں ساؤنڈ سے حالانکہ وہ سین ہے یہ سواد ہے کیونکہ اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ سننا کس کا معنی اور دیکھنا کس کا ہے بکمن کو بولنے سے یاد رکھ لیں گونگا یعنی جو بول نہ سکے اور ام یون کو آئین آنکھوں سے یاد رکھ لیں یعنی یہ وہ لفظ ہیں جس کی ساؤنڈ سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان کو معنی کو یاد کریں گے پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی تابدون عبادت اشکرو شاکر شکر گزار ہوں اظہار تشکر شکریہ کا خط بولتے ہیں ہم میتا میت یا موت کو میم یا تا یا میم وو تا دونوں روٹ ہوتے ہیں اس کے پھر یہ جو لفظ ہے نا لی غیر دم کا لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں دموم آنسوں کو کہتے ہیں دموم دم سے لیکن یہ خون ہے یعنی وہ ایک شدت ہوتی ہے نا آنسوں کی کہ خون ہی نکل آیا تو آنسوں کے لیے یا خون کے لیے لفظ دم اس کے لیے ایک بہت اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں حج عمرے پہ جب جاتے ہیں کہ جی ایک دم دینا ہے وہ دم کیا دیتے ہیں کہ ایک قربانی کا خون بہاتے ایک جانور کا خون بہاتے ہیں اچھا ایک دم ہم چاولوں کو بھی دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے ہاں کسی کو اگر یاد آئے کچھ ہو تو پھر بتا دیجیے گا سب کی فائدے کی چیز ہوگی ہاں لیکن کہتے ہیں اچھا دم والے کباب ہاں ان کا شاید دم نکال دیتے ہیں نا ہم ان کو اوپر سے ڈائٹ کر کے بند کرتے ہیں بہاپ میں کرتے ہیں جب ان کو دم والا قیمہ ہاں بھوک تو نہیں لگ رہی پھر آپ دیکھیے کہ لحم عربی میں جب آپ جاتے ہیں تو لحمیات کا لفظ بہت لکھا ہوتا ہے دکانوں کے باہر لحم گوشت کو کہتے ہیں نا خن زیر خ آپ سب جانتے ہی ہیں پھر اس کے بعد دیکھیے لی غیر اللہ غیر کا لفظ جو ہے نا اردو میں بولتے ہیں دیار غیر میں ہے فلاں جیسے ہم آؤٹ آف کنٹری کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیار غیر میں ہے یا پھر اغیار کے کاشانے پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پہ کیا بجلی یا کیا گرتی ہے مسلمانوں پہ کچھ اس طرح کا شکوہ اور جواب شکوہ میں ہے یہ چیز جی تو اسی طرح پھر آگے آپ دیکھیے فمن استرا اس ترا کا لفظ تھوڑا سا آپ کو اس کا روٹ یاد کرنا مشکل ہوگا اس لیے اسی کے اوپر ہی لکھ لیں اس کا اصل میں روٹ ہوتا ہے دعاد را را دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے نا دعا تو اب اگر آپ کو ٹیسٹ میں دے دیا نا تو آپ غلطی کریں گے تو یہ اصل میں ایک کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ دعا جو ہے وہ توئے میں بدل جاتی ہے باب ہوتا ہے نا تو اس لیے کون سا ضرر سے ہوتا ہے روٹ لیکن اردو میں یہ لفظ ہم بولتے ہیں استراری حالت فلاں بڑا مستر ہے صورت بیسویں پارے میں بھی آتا ہے نا ام میں یجیب المستر کون ہے جو قبول کرے بے کس کی بے چین کی دعا کو تو وہ بھی یہی لفظ ہے غیر باغ باغ کے لفظ کو سمجھ لیں باغی نہ ہو اردو میں ہم بولتے ہیں فلاں نے بغاوت کی وہ کیا ہوتا ہے جو آپ کا حکم ہے سے آگے بھاگ گیا نا آگے نکل گیا تو باغن بغاوت کرنے والا سرکشی کرنے والا اچھا ایک باغ گارڈن بھی ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے وہ غین کے اوپر یہ جزم اور پلس وہ اردو کا لفظ ہے عربی کا باغ اور اس کا باغ میں دونوں میں فرق ہے یہ باغن ہے یعنی وہ باغی نہ ہو عادن عادت سے ہے ہاں اور اس کا روٹ بھی وہی ہے آئین دال واؤ جو ہوتا ہے دو دشمن کیونکہ دشمن بھی زیادتی کرتا ہے انسان پہ پھر آپ دیکھیے کہ آگے کوئی لفظ ایسا ہے ہمارے یک تمون کتمانِ حق کتمان علم اور تو میرا حال ہے بطون کی جمع بطن کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں مچھلی کے بطن میں پھر اسی کے بعد دیکھیے کہ نار کا لفظ تو ویسے ہی بہت بولتے ہیں یہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری پھر اسی طرح آپ دیکھیں یوم کا لفظ اردو میں کتنا ہے یوم الجمعہ یوم آخرت یوم آزادی ایام پھر یزکی ہم تزکیہ زکوٰۃ یہ سارے لفظ ہیں پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی عشت رَو شرح سے ہے اس کا روٹ بھی آپ کو یاد رکھنا مشکل ہے اس لیے لکھ لیں شین را یا روٹ ہوتا ہے تا اس میں باب کی ہے افتعال کی یہ اب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی باتیں چھوڑ دے لیکن بس یہ سمجھ لیں یہ اصل میں شین را یا تھا تا اس میں زیادہ ہو گئی جیسے لفظ بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ تو شرع اشترا مشتری مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو اشترا خریدنے بیچنے کو کہتے ہیں کبھی آپ نے پاکستان میں کوئی لینڈ لی ہو یا دی ہو تو جو گورنمنٹ کی طرف سے پیپر لکھا ہے اس کے اوپر یہ ایسی مشکل زبان بولی جاتی ہے اراضی کا کتا ہے مچ اور اتنا ٹکڑا زمین کا یہ مشتری ہے یہ بائے ہے اس طرح کے لفظ آتے ہیں وہی اس میں آپ فیل کریں گے پھر اسبرہ ہم میں صبر چھپا ہوا صابر صابرہ اور پھر اسی طرح سے اختلاف اختلاف کو کون نہیں جانتا ہاں خلف خلف سے ہے مخالفت مختلف مخالف خالف کا لفظ ہم بولتے ہیں اور بعید بودھ سے ہے با دال بودھ کہتے ہیں دوری کو بعید فعیل کے وزن پہ بہت ہی دور یعنی ایک تو دوری ہوتی ہے بودھ لیکن بعید اس سے بھی دور یہ کیا ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے تو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 الكتاب لفي شقاق بعيد